ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ تمہیں ناؤ جھٹلاتے بلکہ ظلم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں